حضرت ہشام بن آئس اسدی سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت ابراہیم نخعی سے انگوروں کے جوس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا جب تک اس میں جوش اور تغیر رونما نہ ہو تو اسے پی سکتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو پینتیس